ہے ہری دولت پہ گدا سرکار میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا مایوس ہو کے سب سے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند سر کا جاؤ کہیں گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے آقا تجھ سے چھپاؤں تو کس کے سامنے کیا پرسش اور جابی سگے بے ہنر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے اف بے حیاں کہ یہ منہ یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم ہے تیری خو دل گزر کی ہے مجرم بلائے آئے گے جاؤں کا گے گا پھر رد رلو یہ شان کریموں کے در کی ہے سر سنانے کے قابل نام ہے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہو نہیں ہوں لگانے کے قابل مجرموں کو شاہ بخشواتا تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو غم کے کو سینے لگاتا گے تو بے کسوں غمزدوں کا تو غم خار ہے ساسی بھی امت میں گم کا کہا تیرے افو کرم کا شہید دو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بڑک حقدار ہے سر کا جو فرمانے سر چھو پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس گنہ گار کے سردار کے پاس سر بھی سم آنکھ بھی نو شرم سے پانی پانی کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ گار کے پاس دونوں عالم کی بھلا کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس شاہ والا شاہ والا مدینے کا بنے دیوانہ ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس نارے دو سخ سے رہائی کا ملے پروانہ ایک بھیکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس اس نے اخلاق ملے پھیک میں اخلاص ملے اس حسن اخلاق ملے پھیک میں اخلاص ملے آقا اس نے اخلاق ملے ایک میں اخلاص ملے ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے راستے کے دربار کے پاس کا جو فرمائے سر قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے کافی یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کا کسی صورت یہاں پر کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد سوال جھا کر ان کے کوچے میں حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی آہ پلے سر نہیں آہ پلے سر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی کر دو کرم پر سگے دربار ہوں کر دو کروں رحمتوں کی ہی کے لیے حاضر دربار ہوں کر دو کرم کے لیے حاضر دربار ہوں کر دو کرم کر کے توبہ پھر گناہ کرتا گے جو کر دو کرم سر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 قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے نہ جان لے کے آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ ہمیں امت میں روتا دیکھ کر سر محشر شاہ مشاب میں کیسے دل رکھوں گا یا رسول اللہ رشتے ڈانٹتے ہوں گے ہتھوڑے مارتے ہوں گے عذاب قبر کیسے سہ سکوں گا یا رسول اللہ سبھی رب کی کہی کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ سرکار کا وہ کرم کا شگے تو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بے حقدار ہے مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو بے کسو ہمزدوں کا تو ہم خار ہیں چرمو اس پہ اپنے لا جاگوا اور یشکی ندامت بغاتا رحمت پہ نظر جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے فرما جو سر دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا آقا تمہارے فقیروں میں اے شہریار ہم ہے رسالت یا رسول اللہ سفینے کے پرکھ چے اڑ چکے زور طوفان میں سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ تیرے رب کی قسم میں لائی کے نارے جہنم ہوں بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ نظر کے وقت کہیں میں نہ ہو جاؤں برباد میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ سرکار

دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو لا ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا جام مجھے سرور کو سر کا عطا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا سرکار کا ملے سینے سے سینا جان جانا یا رسول اللہ مجھے رسول اللہ سر جب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب غربا ہے جو کچھ بھی گئے سب اپنے ہی سرکار لکھ میں آقا کا مدینے مقدر سے جب آؤں میں سرکار کا جو فرمائے سر